ایمان اور میراث اللہ تعالیٰ نے میراث کی تقسیم خاص طور پر ایمان والوں کے لیے نازر فرمائی ہے میراث کے احکامات قرآن مجید کا قطعی حصہ ہیں پس جو میراث کے قوانین کو نہیں مانتا وہ قرآن مجید کے احکامات کا انکار کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے میراث کے احکامات کو اپنی وصیت قرار دیا ہے یوسیکم اللہ فی اولادکم الیا وصیت کہتے ہیں بہت تاکید اور محبت سے دیے گئے حکم اور فیصلے کو کیا کوئی ایمان والا چھوٹے چھوٹے بہانے بنا کر اللہ تعالی کی وصیت یعنی تاکیدی حکم کو ماننے سے انکار کر سکتا ہے اگر ایمان ٹھیک اور درست ہوگا تو پھر میراث کے احکامات پر بھی عمل کرنا آسان ہوگا میراث کے احکامات کو نہ ماننا اور ان پر عمل نہ کرنا ایمان کو کمزور اور خراب کر دیتا ہے دل میں ایمان ہو تو انسان ایک دن کے لیے بھی کسی کی میراث کو اپنے پاس نہیں روکتا کتابوں میں قصہ لکھا ہے کہ بغداد میں ایک نیک شخص کپڑوں کا تاجر تھا اللہ تعالیٰ نے اسے نیکی کے ساتھ مال بھی عطا فرمایا تھا ایک بار ایک خاتون نے اسے شادی کی پیشکش کی اور بتایا کہ میں جس طرح کا رشتہ چاہتی تھی آپ میں وہ صفات نظر آئی ہیں میں خود مالدار ہوں مجھے مال کی ضرورت نہیں تاجر نے کہا میری شادی ہو چکی ہے میری بیوی میری چچا زاد ہے اس سے میرا ایک بیٹا بھی ہے اور بیوی سے محبت اتنی ہے کہ میں اس سے دوسری شادی نہ کرنے کا وعدہ کر چکا ہوں شادی کی پیشکش کرنے والی خاتون خود نیک اور دین کی عالمہ تھی اس نے نوبت حصے اور باری کی ایسی شرعی اور مناسب ترتیب بتائی کہ وہ شخص راضی ہو گیا اور دونوں کا نکاح ہو گیا وہ شخص دن کو زور کے بعد اس نئی بیوی کے گھر جاتا تھا پہلی بیوی کو کچھ عرصہ بعد شک ہو گیا اس نے اپنی باندی اپنے خاون کے پیچھے لگا دی اور وہ باندی اصل بات تک پہنچ گئی اور اس نے آ کر بتایا کہ آپ کے خاون کی فلاں خاتون سے شادی ہو چکی ہے پہلی بیوی نے اپنی باندھی کو سختی کے ساتھ یہ بعض راز رکھنے کی تاکید کی اور خود بھی خاون کو کوئی احساس نہ ہونے دیا اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے کچھ عرصہ بعد وہ تاجر بیمار ہوا اور وفات پا گیا پہلی بیوی نے فوراً اس کا سارا مال جمع کر کے حساب کیا چنانچہ کل مال میراث آٹھ ہزار سونے کے دینار بنے اس نے شریعت کے مطابق سات ہزار دینار تاجر کے بیٹے کے الگ کر لیے باقی ایک ہزار دینار کی دو تھیلیاں بنائیں ہر تھیلی میں پانچ سو دینار پھر اس نے ایک تھیلی دے کر اپنی باندھی کو اس دوسری بیوی کے پاس بھیجا کہ اسے بتانا کہ خامند وفات پا چکا ہے اگر خاون کی اولاد موجود ہو تو میراث میں سے بیوی کو آٹھواں حصہ ملتا ہے پھر اگر بیویاں ایک سے زیادہ ہوں تو یہ آٹھواں حصہ ان میں برابر برابر تقسیم ہوتا ہے مجھے معلوم ہے تم بھی مرحوم تاجر کی بیوی ہو تو اس کی میراث میں سے تمہارا حصہ پانچ سو دینار بھیج رہی ہوں باندھی اس خاتون کے پاس گئی اسے تھیلی اور پیغام دیا تو وہ رونے لگی پھر اس نے صندوق کھول کر ایک کاغذ نکالا اور باندھی کو دیا کہ مجھے انہوں نے طلاق دے دی تھی اس لیے میرا اس میراث میں کوئی حصہ نہیں ہے چنانچہ تھیلی واپس کر دی یہ ہے ایمان اور یہ ہے ایک مومن اور مومنہ کے دل میں میراث کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی قدر و قیمت نہ کوئی گواہ نہ کوئی مطالبہ بلکہ بظاہر رنجش اور ناراضی والی صورتحال مگر کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے روکنے والی نہ بن سکی